سوگ اور عزت کا بیان شوہر کے طلاق دینے پر اور شوہر کے انتقال پر دونوں صورتوں میں عورت پر عدت واجب ہے لیکن یہاں ہم صرف ان مسائل کو ہی بیان کریں گے جو موت کی عدت سے تعلق رکھتے ہیں سوگ کے شرعی اصطلاح میں یہ معنی ہے کہ زینت بناؤ سنگار کو ترق کرنا واجب ہے یعنی ہر قسم کے زیور سونے چاندی جواہر وغیرہ کے ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ کالے رنگ کے ہوں نہ پہنے خوشبو بدن یا کپڑوں میں لگا کر استعمال نہ کرے تیل کا استعمال نہ کرے اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو جیسے روغن زیتون وغیرہ کنگا نہ کرے سیاہ سرما نہ لگائے سفید خوشبودار سرما بھی نہ لگائے مہندی نہ لگائے ہاتھ پاؤں کہیں بھی پورا ہاتھ صرف انگلی کہیں بھی نہ لگائے زعفران قسم یا گیرو کا رنگا ہوا یا سرخ رنگ کا کپڑا نہ پہنے یا گلابی دھانی ہمیشی اور اس طرح کے رنگ جن میں تزئین ہو المختصر بھڑکیلے رنگ والے کپڑے نہ پہنے عدت میں عورت کو یہ چیزیں منع ہیں ہر قسم کا گہنا یہاں تک کہ انگوٹھی چھلا بھی مہندی سرما عطر ہر قسم کا ریشمی کپڑا ہار پھول بدن یا کپڑے میں کسی قسم کی خوشبو سر میں کنگھی کرنا اور اگر مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی کنگی کرے جس سے فقط بال سلجھا لے پٹی نہ جھکا لے یعنی مانگ نکال کر بال نہ سوارے خوشبودار اور میٹھا تیل سر میں ڈالنا قسم زعفران پڑیا گرو یوہنی ہر رنگ کے جس سے زینت ہوتی ہو ایسے رنگین کپڑے پہننا چوڑیاں اگرچہ کانچ کی ہوں الغرض ہر قسم کا سنگار عدت کے ختم ہونے تک منع ہے عذر کی وجہ سے مندرجہ بلا چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے لیکن یہ استعمال کرنا صرف اور صرف ضرورت کی بنا پر ہو زینت یا سنگار کے ارادے سے ہرگز نہ ہو مثلا درد سر کی وجہ سے سر میں تیل لگا سکتی ہیں یا تیل لگانے کی عادت ہے اور جانتی ہے کہ تیل نہ لگانے سے سر میں درد ہو جائے گا تو لگا سکتی ہے اس صورت میں بھی خوشبو والا تیل استعمال نہ کرے جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا ہو اب اس کا پہننا زینت نہیں اسے پہن سکتی ہے یوں ہی سیاہ کالے رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جبکہ وہ کپڑے ریشم کے نہ ہوں کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں مگر عورت کو تین دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے اور سیاہ کپڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو متعلقاً جائز ہے تین دن سے زیادہ سوگ رنج و غم کی حالت میں رہنا جائز نہیں مگر عورت اپنے شوہر کے مرنے پر چار مہینے اور دس دن سوگ کرے امام بخاری اور امام مسلم نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کو موت کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرے صرف شوہر کی موت کے لیے چار مہینے دس دن سوگ ہے کسی قریبی رشتہ دار کے مر جانے پر عورت کو صرف تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں اور اگر عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے یعنی تین دن کے سوگ سے بھی منع کر سکتا ہے طلاق دینے والا سوگ کرنے سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا سوگ مت کرنا جب بھی سوگ کرنا واجب ہے عورت مدت عدت میں چارپائی پر سو سکتی ہے یہ زینت میں داخل نہیں اسی طرح سونے بیٹھنے میں بچھونا بچھانا بھی منع نہیں اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی حمل کا خارج ہو جانا ہے وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں موت کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو اگر عورت حاملہ ہے تو جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی اگرچہ ایک منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور اگر بچہ پیدا نہ ہوا بلکہ حمل ساکت ہو گیا تو اگر اس گر جانے والے یعنی ساکت ہونے والے حمل میں بچے کے اعضا بن چکے ہیں تو اس حمل کے ساکت ہونے سے بھی عدت پوری ہو جائے گی اور اگر اعضا نہیں بنے تو اب عدت شرن طے شدہ مدت کے مطابق پوری کریں یعنی طلاق کی عدت تین حیض آنے تک اور موت کی عدت چار مہینے اور دس دن نوٹ عورت کو حمل قرار پانے کے بعد چار مہینے میں بچے کے تمام اعضاء کا ڈھانچہ بن جاتا ہے دل دماغ اور دیگر اندرونی اعضاء یعنی اعضاء رئیسہ پانچ مہینے میں بنتے ہیں پانچویں مہینے میں رحم یعنی بچہ دانی کے اندر بچہ کامل تیار ہو جاتا ہے اب پانچویں مہینے کے بعد اس میں بڑھوتری یعنی پروگرس ہوتی ہے عورت کا نکاح ہوا اور خلبت بھی نہیں ہوئی بلکہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی عورت پر چار مہینے اور دس دن عدت لازم ہے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے اس کا نگاہ ناجائز اور حرام ہے عدت کے درمیان عورت بیوہ سے نکاح بلکہ نکاح کی گفتگو بھی حرام ہے اور جب تک عدت نہ گزرے نکاح کا پیغام دینا بھی حرام قطعی ہے عدت میں نکاح کا پیام دینا بھی حرام ہے اور اگر پیام نہیں مثلا اس کے گھر والے دریافت کریں کہ نکاح ثانی کا ارادہ ہے یا نہیں تو حرج نہیں عورت عدت کے دن کہاں گزارے ایام عدت وفات میں عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مکان پر رہے اور شوہر کے اسی مکان پر رہ کر ہی عدت کے دن پورے کرے اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں سکونت نہیں کر سکتی مگر ضرورت کی بنا پر مکان بدل سکتی ہے اور ضرورت کی تفصیل آگے بیان ہوگی شرن جس کو ضرورت مانا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو آج کل معمولی باتوں کو جس کی کچھ حاجت نہیں محض اپنی طبیعت کی خواہش کو ضرورت سمجھتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں عدت موت کا نفقہ یعنی کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کسی پر لازم نہیں عورت خود اپنے پاس سے کھائے اگر پاس کچھ نہ ہو تو دن کو محنت مزدوری کے لیے باہر جا سکتی ہے اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ چار مہینے دس دن گھر بیٹھ کر کھا سکے تب اسے کمانے کے لیے نکلنا جائز نہیں اور اگر اس کے پاس چار مہینے دس دن کے بجائے کچھ دن چلے اتنا کھانے کا سامان ہے تو جتنے دنوں کھانے کا سامان پاس رکھتی ہے اتنے دنوں اسے گھر بیٹھ کر کھانا لازم اور کھانے کا سامان ختم ہونے کے بعد نکلنا جائز اور وہ بھی صرف دن میں نکلے رات اپنے گھر گزارے اگر عدت والی عورت گھر میں رہ کر کوئی محنت کر کے اپنا خرچ نکال سکے اتنا کما سکتی اتنا کما سکتی ہے تو اس کا گھر سے باہر نکلنا حلال نہ ہوگا کیونکہ اس کا باہر نکلنا ضرورت کی بنا پر جائز ہوا ہے اور جب ضرورت نہیں تو جواز بھی نہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح سے بیان کردہ اس مسئلے کو رہبر و مشیر بنا کر عدت والی خواتین کمانے کے لیے گھر سے باہر جانے کی بجائے گھر میں ہی رہ کر کوئی گھریلو کاروبار مثلا چرخہ کاتنا سلائی مشین ہو تو کپڑے سینا سویٹر وغیرہ بنانا ٹوپی بنانا وغیرہ حلال کاروبار کر کے اپنا گزارا کریں یہی بہتر ہے عدت والی عورت پر جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس مکان کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اس صورت میں کہ اسے کوئی جبرن نکال دے مثلا وہ مکان کرایہ کا ہے اور مالک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دے یا مکان خالی کر اور اس کے پاس کرایہ نہیں یا وہ مکان گر جائے یا گر جانے کا خطرہ ہو یا وہاں چور ڈاکو کا خوف ہو اور مال کے نقصان کا اندیشہ ہو یا دیگر اس قسم کی شرن صحیح ضروریات ہوں تو مکان چھوڑ کر قریب تین مکان میں منتقل ہو سکتی ہے عدت والی عورت کو شرن مجبوری کی وجہ سے مکان بدلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں واقعی سچی مجبوری اور عذر شری دیکھا جائے گا اگر ایام عدت تک وہاں رہنے میں جان یا مال یا ناموس پر کوئی صحیح اندیشہ اور واقعی خوف نہیں یا اگر ہے بھی تو اس کا علاج بھی ممکن ہے مثلا اس کے بعض محارم رشتہ دار اس کے پاس رہ سکتے ہیں یا قابل اعتماد عورت کو ساتھ دینے کے لیے رکھ سکتی ہے اگرچہ اجرت دینی پڑے تو اسے ہرگز اجازت نہیں کہ مکان تبدیل کرے عورت ایام عدت میں اپنے استحقاق وراثت کے استحکام یعنی بحثیت وارث سپنا حق حاصل کرنے کے لیے گھر سے کچہری جا سکتی ہے اگر کچہری نہ گئی تو اس کی جائیداد یا دیگر حقوق وراثت کا نقصان ہوگا تو دن ہی دن میں جا کر واپس گھر آ جائے